ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله الله الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم عليهم من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل وكفى بالله عليما اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہو اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ بس ہے جاننے والے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کفار کی فطرت اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں ان منع کردہ کاموں کا بھی حکم دیا جاتا جنہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں تو وہ ان کاموں کو بھی نہ کرتے اس لیے کہ ان کی ذلیل طبیعتیں حکم الہی کی مخالفت پر ہی بنائی گئی ہیں بس یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کی خبر دی ہے جو ہوا نہیں لیکن ہوتا تو کس طرح ہوتا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انعام پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے حکم بجا لاتے اور ہماری منع کردہ چیزوں اور کاموں سے رک جاتے تو یہ ان کے حق میں اس سے بہتر ہوتا کہ وہ حکم کی مخالفت کریں اور ممانعات میں مبتلا ہوں اور یہی زیادہ سچائی والا ہوتا اس وقت ہم انہیں جنت عطا فرماتے اور دنیا اور آخرت کی بہتر راہ کی رہنمائی کرتے پھر اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرے اور منع کردہ کاموں سے باز رہے اسے اللہ تعالیٰ عزت کے گھر میں لے جائیں گے اور نبیوں کا رفیق بنائیں گے اور صدیقوں کا جو مرتبے میں نبیوں کے بعد ہیں پھر شہیدوں کا پھر تمام مؤمنوں کا جنہیں صالح کہا جاتا ہے جن کا ظاہر باطن آراستہ ہے خیال تو کرو یہ کیسے پاکیزہ اور بہترین رفیق ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر نبی کو اس کے مرض کے زمانے میں دنیا میں رہنے اور آخرت میں جانے کا اختیار دیا جاتا ہے جب رسول اللہ بیمار پڑے جس سے آپ نہ اٹھے تو آپ کی آواز بہت بیٹھ گئی تھی لیکن میں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں ان کا ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے جو نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور نیک کار ہیں میں نے معلوم کر لیا کہ اب آپ کو اختیار دیا گیا ہے یہی مطلب ہے جو دوسری حدیث میں بخار مسلم کی آیا ہے اللہ کے رسول کے الفاظ اس میں یوں وارد ہوئے ہیں کہ اے اللہ میں بلند و بالا رفیق طلب کرتا ہوں تین مرتبہ یہ کلمہ رسول اللہ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمائے پھر فوت ہو گئے علیہ الصلاۃ و تسلیم ابن مردویہ کی تفسیر میں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی جان سے اپنے اہل و عیال سے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن شوق زیارت مجھے بے قرار کر دیتا ہے صبر نہیں ہو سکتا دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ بڑے اونچے درجے میں ہوں گے تو ڈر لگتا ہے کہ پھر میں رسول اللہ کے دیدار سے وہاں جنت میں محروم ہو جاؤں گا رسول اللہ نے تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن یہ آیت نازل ہوئی اس روایت کے اور بھی طریق ہیں صحیح مسلم شریف میں ربیعہ بن کعب اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا اور پانی وغیرہ لا کر دیا کرتا تھا ایک بار رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگو میں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت یعنی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں فرمایا اس کے سوا اور میں نے کہا وہ بھی یہی فرمایا پس میری مدد کرو تم خود بھی بکثرت سجدے کیا کرو ترمیدی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا سچا امانت دار تاجر نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا ان سب سے زیادہ زبردست بشارت اس حدیث میں ہے جو سیاح اور مسانید وغیرہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک زبردست جماعت سے بتواتر مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں رسول اللہ نے فرمایا المر او معمن احب یعنی ہر انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا تھا صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں مسلمان جس قدر اس حدیث سے خوش ہوئے اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوئے انس اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری محبت تو رسول اللہ سے ہے اور ابو بکر سے اور عمر رضی اللہ عنہما سے ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی کے ساتھ اٹھائیں گے گو میرے اعمال ان جیسے نہیں یا اللہ آپ ہمارے دل بھی اپنے نبی اور ان کے چاہنے والوں کی محبت سے بھر دیجئے اور ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ کر دیجئے آمین بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جنتی لوگ اپنے سے بلند درجے والے جنتیوں کو ان کے بالا خانوں میں اس طرح دیکھیں گے جیسے تم کسی چمکیلے ستارے کو جو مشرق یا مغرب میں ہو دیکھتے ہو ان میں بہت کچھ فاصلہ ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ منزلیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہی مخصوص ہوں گی کہ کوئی اور تو وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان منزلوں تک وہ بھی پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور رسولوں کو سچا جانا اور مانا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت سے ہی یہ اس قابل ہوئے نہ کہ اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ مستحق ہدایت و توفیق کون ہے اور کون نہیں ہے